حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو بار اللہ اکبر کہ سو الحمد للہ کہو سو بار سبحان اللہ کہو لگام اور کاٹھی سمیت سو گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے سو اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بہتر ہے اور سو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو دس